السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو زیرو سکس اور یہ کلمہ وہ جو پڑھاتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے زیادہ پسند تھا ٹو ان ون سبق ہے حدیث بھی سن لیجئے ترجمہ بھی سن لیجئے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن ان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب مما طلعت علیہ الشمس الحدیث رواہ مسلم سبحان اللہ بڑی پیاری حدیث ہے ساری حدیثیں پیاری ہیں لیکن اللہ کے نبی کو جو پسند ہو تو ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے چونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے اب ترجمہ کتنا پیارا ہے دیکھیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر کا کہنا ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے کیوں کہ ان کا اجر و ثواب باقی رہے گا اور دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے سمیت ختم ہو جائے گی یہ ثواب باقی رہے گا یہ باقیات صالحات میں سے ہے باقی رہنے والی نیکیاں کیا میں ایک کتاب بھی تیار کرنے کی میری امید ہے کہ مرنے سے پہلے کتاب تیار کروں اس کا نام ہے انشاءاللہ باقی رہنے والی نیکیاں اب آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کرے اب آپ پڑھیے سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر یہ نبی کی بات پر عمل ہو گیا ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو ہمیں بھی پسند ہے نبی کو پسند تو اللہ کو بھی پسند ہم کو بھی پسند بھائی جو نبی کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بہت پسند تھا اس کے لیے اس نیت سے آج پڑھ لیجیے آپ اور آج دروشری بھی پڑھ لیجیے میرے ساتھ اللہ علی سیدنا محمد آل محمد عدد خلقك ورضا نفسك نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک اللہ تعالی ہمارے اس کلمے کو پڑھنے کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ دروشری پڑھنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین